صحابہ سے آ کے کہا گیا ان الناس قد جمع لکھو لوگوں نے تمہارے خلاف بڑی تیاری کر لی ہے بڑا سامان جمع کر لیا ہے فخشوہم ڈر جاؤ فخشوہم ڈر جاؤ او کافروں سے ڈر جاؤ فخشوہم ڈر جاؤ فزادہم ایمانا یہ بات سنتے ہی صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا کہ کافر طاقت کے ساتھ آ رہا ہے تو رب بھی طاقت کے ساتھ آئے گا دشمن دشمنی پہ اترے گا تو یار بھی یاری پہ اترے گا دشمن عداوت پہ آئے گا یار محبت پہ آئے گا دشمن مارنے جاؤ فسادہ ہم ایمانا صحابہ کا ایمان بڑھ گیا حسبنا اللہ کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے